ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال في موضي آخر أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصأتها فقال قائل ومن قلة نحن, يوم نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزئن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزز سامعین کرام اسلامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں انتہائی ناگفتہ بے ہیں ذلت و پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے رسوائی اور اس طریقے سے ذلت ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن مسلمانوں کی ذلت میں اضافہ نہ ہوتا ہو ابھی ہندوستان میں بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا جسے آپ سب نے سنا سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل احترام ہے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے لیکن اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں آپ لوگوں کے سامنے آج کرنی ہے اس فیصلے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انصاف پسند کو تکلیف ہوئی ہے ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہماری ہمارے دل مقموم ہیں قبیدہ خاطر ہیں ہماری آنکھیں شکبار ہیں کہ وہ مسجد جہاں سے صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے نبی کی رسالت کا اعلان ہوتا تھا اب آج اس کے بعد اس مسجد سے کفر و شرک کی آوازیں بلند ہوگی یقیناً ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ معاملہ ہے لیکن میرے بھائیوں ہم نے کیا کبھی غور کیا کیا ہم نے کبھی سوچا کہ مسجدوں کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے مسجدوں کے تعلق سے کیا ہم جو ہماری مسجدیں ہیں کیا ان مسجدوں کے بارے میں ہم النصاف سے کام لیتے ہیں کیا مسجدوں کا حق ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا بھائی فکریہ ہے اس مسجد کو بت پرستوں نے توڑا ہمیں بہت غم ہے بہت افسوس ہے لیکن آپ کیا کریں گے یہ ایک حقیقت ہے کہ کیا ہمارے مسلقی اختلافات کی بنا پر ہم نے مسجدوں کو نہیں توڑا ہے غور کیجئے اور اپنے اپنے گرابان گربانوں میں منہ جھا کر کے دیکھیے کیا صرف اس بنا پر نہیں کہ وہ مسجد ہمارے مسلک کی نہیں ہے کیا ہم نے ایسی مسجدوں کے اوپر پھاوڑے نہیں چلائے کیا ہم نے اس مسجد کے قرآن کو نہیں جلایا کیا اس مسجد کے ممبر محراب کو ہم نے مسمار نہیں کیا کیا اس مسجد کی دیواروں کو ہم نے بلڈوزر سے ملحدم نہیں کیا کتنے واقعات ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر اس طریقے سے پیش آتے ہیں اگر انہیں ان کے بڑے لوگوں کے آشیرواد حاصل تھی تو ہمارے جو مسلکی لوگ ہیں ان کے جو بڑے لوگ ہیں مذہبی رہنما ہیں ان کا آشیرواد اور ان کی اس کے بارے میں اجازت شامل ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا آج ہم نے مسجدوں کا وہ حق دیا ہے کیا ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے کیا ہم نے مسجدوں میں جا کر کے اللہ ابراہین کا ذکر کیا ہے یہ فیصلہ آنے والا تھا اعلان کیا گیا کہ کل کل نو نو نو بجے یعنی دسمبر نومبر کو ساڑھے دس بجے مسجد کے تعلق سے اعلان کیا جائے گا سب لوگ سب کے دلوں میں اضطراب آ گیا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا سب لوگ گھروں سے نکلے اور گھروں سے نکل کر کے کدھر گئے مسجدوں میں نہیں آئے اللہ کے ذکر کی طرف نہیں گئے نماز کے لیے نہیں گئے راشن کی دکانوں پر ہجوم نظر آیا لوگ کھانا اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے لڑائی جھگڑا شروع کر دیے فجر کا وقت آیا امید تھی کہ کم سے کم فجر کے وقت مسجد میں لوگ آئیں گے اللہ سے روئیں گے گروائیں گے اور ایسے موقع پر جب پریشانیاں آتی ہیں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہوا اس دن بھی مسجد فجر کے اندر خالی تھی اور لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے دوائیں اور اور کھانے پینے کے سامان اکٹھا کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے اور کم سے کم ہماری جان باقی رہ جائے یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے کہ جب اللہ کا اس طریقے سے معاملہ ہو ہمارے ہمارے درمیان تو ہمیں چاہیے میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ پڑے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ حض بہ امر صلاح صلی اللہ جب آپ کے سامنے کوئی بڑا معاملہ آتا تھا تو نماز کے لیے نکل پڑتے تھے اور کہا کرتے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ ہمیں راحت پہنچاؤ ہم نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے کریا اداری نہیں کی ہم دنیا کے لیے نکل گئے پیٹ پوجا کے لیے نکل گئے اللہ رب العامن کے سامنے ہم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے ہمیں اس پر غور کرنے کا مقام ہے ہم تو عبد المطلف سے لے گئے گئے گزر گئے عبد المطلف کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا جب ابراہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو عبد المطلیب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کے دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے رویا تھا گڑگڑایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ بامین تیرا گھر ہے تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کی ہم لوگ حفاظت کر سکیں تو اس گھر کا مالک ہے اس گھر کی حفاظت اللہ بامین تیرے حوالے کر کے ہم اس شہر سے نکلنے جا رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہم تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہم نے تو اللہ کے گھر میں نہیں آئے مسجدوں کی رخ کا رخ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں نہیں کی اور اس طریقے سے ہم نے کیا کیا ہم نے گھروں کے اندر افطار جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہ ہو کیا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے آج دیکھیے ہماری مسجدیں ویران ہیں ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں خود کہنے کو تو ہندوستان کے اندر تیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن پورے ہندوستان کے اندر آپ کو تین لاکھ بھی مسلمان نہیں ملیں گے جو پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں کیا مسجدیں ہم سے شکایت نہیں کرتی ہیں کیا مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت نہیں کریں گی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے آج ایک مسجد کو جنہوں نے غیر مسلموں نے توڑا اس کے لیے بہت غم ہے اور جن مسجدوں کو تمہارے کلمہ کو مسلمانوں نے توڑا کلمہ پڑھنے والوں نے توڑا اس بارے اس مسجدوں کے بارے میں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کن کا بڑا جرم ہے کون زیادہ جرم کرنے والا ہے یا وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے مسجدوں کو توڑا یا وہ مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں ان کا بڑا جرم ہے یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے بہت بالم ہے فکریہ ہے ہم نے مسجدیں بنائی مسجدوں کے اوپر لیلان لگا دیا اس مسجد کے اندر فلاں مسلک کے لوگ نہیں آ سکتے معاف کیجیے گا وہاں بھی اس مسجد کے اندر نہیں آ سکتے بڑی بڑے بڑے قطبے ہم نے مسجدوں کے اندر لگا دیے اور ہم نے اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکا کون مجرم ہے کیا غیر مسلم مجرم ہے یا ہم مجرم ہیں کہ ہم خود اپنے مسلمان مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روکتے ہیں عمن اول منا مساجد اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے یہ جرم ظلم کس نے کیا ہے یہ ظلم و جاتی کس نے کی ہے آج انہیں بدعمالیوں کا اور انہیں گناہوں کا کا, کا یہ کا نتیجہ ہے جو آج میرے بھائیوں ہم اور آپ بھگت رہے ہیں اور آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمان اور پستی کا شکار ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اللہ پر ایمان ہمارے پاس کبھی نہیں ہے اللہ اور جامن کی ذات پر تبکل نہیں ہے بھروسہ نہیں ہمارے اوپر ہمیں اللہ کی ذات پر یہ وہ اسباب ہیں میرے بھائیوں جن کی وجہ سے ذلت اور اور رسوائی اس طریقے سے یہ دنیا کے اندر یہ جو فتنہ فساد اور اس طریقے جو اور یہ سارے جو مسائل چل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں اللہ رب نے مجید کے اندر فرمایا زہر الفساد بر اور سمندر کے اندر خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کی زدیں نیلام ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے نہ مسجد آباد ہے اور اس طریقے سے فتنہ اور فساد پھیلتا جا رہا ہے نہ کسی کمال محفوظ ہے نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے یہ فتنہ اور فساد یہ پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر عام ہو گیا ہے ظاہر ہو گیا کیوں ایسا کیوں ہے بما کشب عیدینات یہ لوگوں کے اپنے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے لوگوں نے گناہوں کیا ہے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس کی نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ذلت و پستی اور رسوائی اور اس طریقے سے یہ تخلف اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آج ہمارا مقدر بن گئی ہیں بعد اللہ دیا ملو لال لہ تاکہ اللہ ان کو مدد دکھائے جو انہوں نے کر رکھا ہے انہیں بدعمالیوں کی اللہ تعالیٰ سزا دے لال يرجعون میر تاکہ وہ لوٹ کر کے آئیں اللہ کے گھر کو آئیں اللہ پر اپنا ایمان قوی اور مضبوط کریں اللہ پر توقل کریں صبر کریں اور اس طریقے سے اللہ براہین سے دعا کریں اللہ رب العالمین نے جو دین دنیا کے اندر بھیجا ہے اس دین کے اوپر کما عمل کریں توبہ کریں لوٹ کر کے آئیں اس لیے اللہ ہر براہین یہ دن ہمیں دکھاتا ہے ہماری عبرت و نصیحت کے لیے اللہ حربام نے فرمایا اولا یار فی کل عام و امرتن کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ تم میں ہر سال ایک بار نہیں دو دو بار تمہیں آزما جاتا ہے تمہیں مختلف قسم کے عذاب سے دو چار کیا آتا ہے تمہارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں کیا تم بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تم ملائے تو بون کرون اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے ہو اس کے باوجود بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو آخر کب کرو گے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے آج دنیا کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے ہر طرح کی برائی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے ظلم و جاتی جھوٹ زناکاری الحاد بے دینی بدخلقی رشوت ستانی سود خوری اور اس طریقے سے حسد عداوت اور بک اور نفرت فضول خرچی اور اس طریقے سے بے حسی الزام تراشیاں کون سا ایسا معاشرتی جرم ہے جو آج مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں فضول خرچی کی تمہارے معاشرے کے اندر انتہا ہو گئی آج مسلمان فاقہ کرنے پر مجبور ہیں لیکن ایسی ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہزار روپئے کا کارڈ بنوایا جاتا ہے ایک ہزار روپئے کا کارڈ بنتا ہے اس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے لیکن اللہ ہر برامین کے دین کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے ہمارے جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا ہے غیر مسلموں نے مندر کے نام پر اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ ایک مندر نہیں دس مندر سونے کا بنا سکتے ہیں لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یاشی اور فضول خرچی کے اندر ان کا پورا پیسہ بہترین وہ خرچ کرتے ہیں انہیں ذرا برابر بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے آخر جب تک اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا اللہ نے صاف فرما دیا ہے ان اللہ جب تک کہ لوگ اپنی حالت نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں کو نہیں بدلتا ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اپنی حالت کو بدلنا ہے رونا دھونا یہ ہمارا کام نہیں ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ روتی دھوتی نہیں ہے عبرت و نصیحت حاصل کرتی ہیں اور مستقبل کے لیے اللہ عمل تیار کرتی ہیں یہ ان کا کام کردار ہوتا ہے یہ ان کا عمل ہوتا ہے رونے دھونے سے کوئی کام نہیں ہوتا اپنی بدام نظر ڈالیے اپنے گناہوں کو دیکھیے کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے یہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اتنے نمازی ہمارے سامنے موجود موجود ہیں ہیں باہر بھی لوگ یہی تعداد میرے بھائیوں ہر نماز کے وقت ہونی چاہیے کہ یہ تعداد رہتی ہے مسجدوں کے اندر ہماری کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں سوچنے کا مقام میرے بھائیوں ایک مسجد کے لیے اتنے آنسو بہائے جا رہے ہیں ہزاروں مسجدیں ہیں جن پر تارے لگے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے جو گھوڑے کا سبل بنا دی گئی ہیں ان مسجدوں کے لیے اور ان مسجدیں ہمارے قبضے میں ہیں ہمارے پاس ہیں ان مسجدوں کا حق ادا کرنے کے لیے انہیں آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس میرے بھائی کوئی لائی عمل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی غیرت نہیں ہے دین کی اور اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر کوئی عمل نہیں ہے تو اس کی صدا ہمیں ملے گی اللہ یہ دکھاتا ہے عبرت و نصیحت کے لیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزے عہد کے اندر ہمارے نبی کے ایک حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ صاحب کرام ہار گئے شکست میں جنگ بدل گئی جس جنگ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا جیت گئے تھے وہ جیت جیتی ہوئی جنگ کو مسلمان ہار گئے صرف ایک بات کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری صبح ہوتی ہے صبح سے لے کر کے شام تک اور ہماری پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے وفات تک میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے اور غلط کاموں میں گزرتی ہے ہماری پوری زندگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا جس رب نے صحابہ کرام کو جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا تھا اور فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا اس کا اس کے نبی کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کا حال دیکھیں اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں اپنے معاملات دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق دیکھیں معاملہ اور رویہ دیکھیں میرے بھائیوں قومیں اخلاق کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں اگر قوموں سے اخلاق اٹھ جائے قوم برباد ہو جاتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے قوم پہچانی جاتی ہے اپنے اخلاق سے اپنے ایمان سے اپنے عمل سالے سے اگر یہ ساری چیزیں قوم سے نکل جائیں اس قوم کا جنازہ نکل جاتا ہے اس لیے دوسروں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے نفس پر ملاوت کیجیے اپنے ضمیر کو اپنے نویر کو جھجھوڑیے اپنے گریبان میں منجھا کر کے دیکھیے کہ ہم نے کیا مسجدوں کا ہم نے جو مسجدوں کا حق تھا جو مسجدوں کے حقوق تھے ہمارے اوپر اس کے تعلق سے کیا ہم نے ابر انصاف سے کام لیا ہے کیا ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے کیا ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہے اس پر میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے لیے ببری مسجد ایک لمحے فکریہ ہے ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایک عبرت ہے ہمارے لیے ایک تازیانہ بھی ہے ہم ہمارے لیے ایک سزا بھی ہے ہمارے لیے ایک عذاب بھی ہے کیونکہ ہم نے اللہ ہر غلامین کے دین کو پسے پس ڈال دیا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی آپ صادق مسوخ ہیں اللہ کی طرف سے آپ پر وہی نازل ہوتی تھی آپ نے ایک صحیح حدیث کے اندر فرمایا منظر کشی کی ہے تصویر کھینچی ہے ہمارے حالات کی ایک ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کے اوپر ہمارے بھی نے فرمایا اے وہ وقت قریب ہے کہ پوری غیر مسلم قومیں پوری ملت اور پوری قومیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ ساری قومیں اس لیے آئیں گی کہ تمہاری شان و شوکت کو ختم کر دیں تمہارے اموال کو تمہاری جائیداد کو تمہارے گھروں کو اور تمہارے مکانات کو اور تمہارے محلات کو اور اس طریقے سے تمہارے مقدس مقامات پر قبضہ کر لیں اور اس کو اس پر کنٹرول کر لیں تمہیں بے دخل کر دیں اس لیے تمام غیر مسلم قومیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گی جس طریقے سے دسترخوان پر بھوکے لوگ پڑ جاتے ہیں اور دسترخوان پر جب مختلف قسم کے پکوان ہوتے ہیں تو جس کی جو مرضی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو کھاتا ہے وہی صورتحال تمہارے ساتھ ہوگی کسی نے سوال کیا کیا ہم اس دن کم ہوں گے ہمارے میرے فرمائے کہ نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی تم بہت زیادہ ہوگی ولاکن تم تم ہوں کیا غسائی سیل لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جھاگ کے طریقے سے ہوگی خسو خاصات کے طریقے سے ہوگی جس طریقے سمندر کے اندر جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ اوپر تیرتا رہتا ہے اور اس کو دھارے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کرتے رہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے وہی تمہاری حیثیت ہو جائے گی کیونکہ میرے بھائیوں یہ غیر مسلموں کے دلوں میں تمہارے کثرت تعداد کی بنا پر ان کے دلوں میں خوف نہیں بیٹھتا ہے یہ کثرت تعداد کی بنا پر جنگ نہیں جیتا جاتی ہے انسان یقین کی بنا پر توکل کی بنا پر اللہ ہر ان پر ایمان کی بنا پر اور صبر و ثبات قدمی کی بنا پر انسان جنگ کو جیتتا ہے تعداد میرے بھائیوں اگرچہ معنی رکھتی ہے لیکن جتنی حیثیت انسان کے دل کی ہوتی ہے اتنی حیثیت داری چیزوں کی نہیں ہوتی ہے ہمارے بھی نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ رہے گی لیکن تمہاری حیثیت خشو خشاک کی رہے گی ولی انضان اللہ محبت اور اللہ ابامین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا تمہارے روب کو نکال دے گا جو تمہارا خوف اور روب ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ تم بزدل بن جاؤ گے تم بے حص ہو جاؤ گے تم بے غیرت بن جاؤ گے تم نے جب دین کو چھوڑ دیا تمہاری غیرت کے جنازہ نکل گیا تمہارے دین جب تمہارے اندر سے اخلاق نکل گیا تمہارے اندر بے حسی آ گئی بے غیرت آ گئی اس لیے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ ربامن تمہارا روب نکال دے گا تمہارا خوف نکال دے گا ولی ظفن اللہ قلوبکم الوہن اللہ ربامن تمہارے دلوں کے اندر کمزوری ڈال دے گا تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا صاحب کرام نے پوچھا وہن کیا یا رسول اللہ اعلیٰ حکم دنیا وکرا الموت دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے یہ دنیا کی محبت اور موت کے ڈر کی وجہ سے تم دنیا کے سیر بن جاؤ گے ہمارے سلم صارحین موت سے محبت کرتے تھے دنیا سے نفرت کیا کرتے تھے جب تک یہ صورتحال ہمارے دنوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی جب تک ہم موت کو گلا نہیں لگائیں گے جب تک موت سے ہمیں محبت نہیں ہوگی میرے بھائیوں مسلمانوں کا عروج دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا حب دنیا دنیا کی موت دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے دنوں کے اندر ہو جائے گا تم موت سے ڈرنے لگو گے موت سب کو آنی ہے کتنا ڈرو گے موت سے کب تک اپنی جان بچا کر کے رکھو گے موت آنی ہی آنی ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے لکھا ویسے موت آئے گی تو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت موت آنے والی ہے گزلی کا شکار بنو گے تو بھی موت آئے گی جو کچھ بھی کر لو موت آئے گی آئے گی تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا موت سے اونچے اونچے محلات کے اندر کیوں نہ ہو شیشے کے محلوں کے اندر کیوں نہ ہو تمہیں موت آ کر کے رہے گی کسی کے لیے ہمیشہ نہیں ہے جو چیز آنے ہی آنی اسے انسان کو ڈرنے کی کیا بات ہے لہذا موت کو گلے لگائیے موت سے محبت کیجیے جو دشمن ہے اسے دنیا سے محبت ہے اسے موت کا ڈر ہے ہمیں میرے بھائیوں موت سے محبت ہونی چاہیے اور ہمیں دنیا کا اور دنیا سے ہمیں نفرت یا دنیا کے تعلق انسان کو زیادہ بے رقبتی دکھانی چاہیے آج ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا آج ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں آج ہم نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے اللہ اور اس کے رسول پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے مال و دولت کو ترجیح دے دیا ہے مال و دولت کو ترجیح دے دیا اور مال کے لیے سب کچھ بیچنے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں آج یہ ہماری صورتحال ہے تمہارے بھی فرما خود کو دنیا وہ کرا یہ تو موت دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگو گے ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے مومن بہادر ہوتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا مومن قبی خیر مومن جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ اللہ ابراہین کو زیادہ ایسا مومن پسند ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے جسم کی بھی طاقت ہوتی ہے ایمان قوت اس کے پاس ہوتی ہے ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے اسلام کے اندر اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے اسلام شجاعت سکھاتا ہے اسلام انسان کو بہادری کی تعلیم دیتا ہے یہ ڈرنا میرے بھائیوں بزدلوں کا کام آج دنیا کی محبت ہمارے پاؤں کے بیڑیاں بن چکی ہیں جس کی وجہ سے آج آج یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے ہمارے میر فرمایا یہ دو چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے دنیا سے محبت کے پیاز کو نکالنے کی ضرورت ہے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت سے پیار کیجیے موت سے محبت کیجیے کیونکہ سب کو ایک دن موت آئے گی تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے یہ یہ حدیث ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمائی صادق مسوخ ہیں یہ حدیث ہماری پوری میرے بھائیوں ہمارے حالات کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذلت کے سواب کیا ہیں جن کی بنا پر آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے ایک دوسری حدیث کے دوران نے فرمایا علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ایزا تبا تم بل جب تم عینا کا کاروبار کرنے لگو گے عینا یعنی حرام کاروبار کرنے لگے گی اینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی مال خریدیں جا کر کے ادھار ادھار کوئی سامان خریدیں آپ کو پیسہ نہیں آپ کے پاس آپ کو پیسے کی ضرورت آپ ہلا کرتے بہانا کرتے آدمی کے پاس گئے آپ نے اسے کوئی مال خریدا ادھار ایک ہزار روپئے میں اور کہ ہم دو مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد تمہیں ایک ہزار روپیہ دیں گے اس سامان کی قیمت پھر اسی آدمی سے اس سامان کو آپ آٹھ سو روپئے کے اندر بیچتے ہیں اس کو اینا کہا جاتا ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر حرام خوری ہے یہ تو مالبی نے فرمایا کیونکہ اس آدمی کو مال کی ضرورت ہے وہ جائے گا اس سے قرضہ مانگے گا تک قرضہ نہ دے اس لیے ہیلا کرتا ہے وہ کہ میں تم سے سامان خرید رہا ہوں اس کو سامان خریدنے کا مقصد نہیں ہے وہ صرف پیسہ لینا چاہتا ہے اس لیے وہ بہانہ کرتا ہے ایک ہزار کا سامان لیا اسی کو آٹھ سو میں بیچ دیا یا سات سو میں بیچ دیا اس کے پاس پیسہ مل گیا اور پھر ایک ہزار ایک سال کے بعد یا جو مدت ہوتی اس کے بعد وہ پیسہ اس کو دے گا اس کو تینا کہا جاتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ حرام خوری ہمارے اندر آ جائے گی سود خوری آ جائے گی رشوت ستانی آ جائے گی آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ دنیا ہمیں مل جائے مال ہمیں مل جائے کیسے بھی ملے رشوت کے ذریعے ملے سود کے ذریعے سے ملے حرام خوری کے ذریعے سے ڈکیتی چوری بےمانی ظلم و جاتی اور لوگوں کا مال کھا کر کے لوگوں پر ظلم و جاتی کر کے آج یہ ہماری چیز بن گئی ہے کہ دنیا کے اسیر بن گئے ہیں دنیا سمے سب سے آخرت کے مقابلے میں دنیا میں زیادہ محبت ہونے لگی دنیا کو ہم نے اب بنا لیا دنیا کو ہم نے ہمیشہ کا گھر سمجھ لیا کہ دنیا میرے بھائیوں ایک مسافر جیسے کسی جگہ پر اترتا ہے اور وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر وہاں محل بنانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد یا چند وقفے کے بعد ہم کو اس ریلوے اسٹیشن سے کسی دوسری جگہ جانا ہے یہی ہماری مثال ہے کہ ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں حلال مال کمائیے حلال کے کوئی آپ کو نہیں روکتا لیکن حرام کمائی کے ذریعے سے محلات بنانا رشوت اور سود کھانا اور اس طریقے سے اور جو ساری چیزیں ہیں یہ حرام حرام خوری کے اس میں اللہ کے سن نے اس شدید سے اشارہ کیا جب تم اینا کا کاروبار کرنے لگو گی وہ آخر جناب بکر اور ردی تم بھی اور تم کیا کرو گے جو گائے ہے گائے کی جموں کو پکڑ لو گے کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے اور اس طریقے ترقی کی چیزوں کو دینا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا تم چھوڑ دو گے کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے پیٹ کے لیے مصروف ہو جاؤ گے وہ ترق تم الجہاد اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے جہاد کو چھوڑ دو گے جہاد میرے بھائیوں صرف جسم کے کرنے کا جام جہاد نہیں ہے جہاد کی تیرہ قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کیا ہے مال سے جہاد ہوتا ہے انسان شیطان سے جہاد کرتا ہے انسان جو ہے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر سب مقامات پر ایک جگہ کو چھوڑ کر کے مال کے جہاد کو مقدم کیا ہے کیونکہ مال کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے ہر جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے لہذا جہاد کی تیرہ قسمیں میرے بھائیوں لہذا ہر طرح کا جہاد انسان چھوڑ دے گا اور اور جہاد نہیں کرے گا اللہ کے دین کے لیے کوشش نہیں کرے گا اللہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد ہے اس طریقے سے حق کو لوگوں تک پہنچانا جہاد ہے شیطان کے وسوسے کو دور کرنا جہاد ہے علم حاصل کرنا جہاد ہے اللہ کے دین پر قائم رہنا ثابت قدمی اختیار کرنا یہ سب جہاد ہے جہاد کی مختلف اقسام ہیں جو اہل علم نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے لہذا یہ سارے جہاد انسان چھوڑ دے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا صلی اللہ علیہ اللہ اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مقدر کر دے گا لا حتہ ترجیح الادین کم وہ ذلت وہ رسوائی اور پستی اس وقت تک اللہ تعالیٰ تم سے نہیں نکالے گا جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس ہو کر کے نہیں آؤ گے ان تنسر اللہ انسر کم وہ سب اقدام کم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین پر بل پیرا ہوگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا ولی انسر اللہ عمین انسرو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وکان حق علینا نصر المومنین مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے یہ ہمارا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ مومنوں کی مدد کروں لہذا میرے بھائیوں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب پر غور و فکر کریں جن اسباب کی بنا پر آج ہماری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے اور ہم پستی کا شکار ہیں ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں ہم کو ان ان, ان بیماریوں کو اور اس طریقے سے ان اسباب کو دور کریں تاکہ ہمیں دنیا کے اندر کامیابی ملے اور سب سے بڑی بات میرے بھائیوں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ آج ہم نے توحید کا دامن چھوڑ دیا ہے ہم اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر فر فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی بات کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے تبھی اللہ ابامین تمہیں دنیا کے اندر تمکنت دے گا تبھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں سلطنت دے گا تبھی دنیا کے اندر اللہ بامین تمہیں خلاوتہ کرے گا اللہ کا صاف وعدہ ہے سنیے اللہ ابامین کا فرمان یہ سورہ نور کی آج نمبر پچپن ہے اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الدین اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے جو تم میں ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں صرف ایمان کی بنا پر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا وہ عمل و نیک عمل بھی کرنا ہے انسان کو صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے نبی پر لیکن ہمارا دین پر عمل نہ ہو نبی کی سنتوں پر عمل نہ ہو دین کے اوپر عمل نہ ہو ایسے ایمان کی کوئی اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل سال صالح بھی ہونا چاہیے نیک عمل بھی ہونا چاہیے تب جا کر کے اللہ اربان مدد کرتا ہے لئے تخلیف نہ ہوں فلر اللہ ابام ان لوگوں کو زمین کے اندر خلافت آ کرے گا کم از تخلف الدینہ قبر جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ ابام نے خلافت آ کی ولاکن الحم دین الدین اور اللہ ابام کے دین کو جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے اندر خالد کرے گا اسے تمکن ادا کرے گا کس بنا پر ولی بد دل الحمد خوف امامنا اور ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے گا ہر طرف خوف کا ماحول ہے خوف کے سائے میں انسان آج زندگی گزار رہا ہے پوری دنیا کے اندر سمجھ لیجیے اس خوف کو اللہ ابرامین بدل دے گا امن کے اندر دنیا کے اندر اللہ ابرامین دین کو دنیا کے اندر تمکن ادا کرے گا اور اس طریقے سے اللہ ابرامین تمہیں دنیا کے اندر خلافت اور تمہاری حکومت میں اللہ تعالیٰ دے گا اللہ پر کہ آبود آبودہ لائی شرک انہیں بھی شیا وہ میری عبادت کرے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے یہ پہلی بنیاد ہے یہ خشت اول ہے یہ پہلی بنیاد ہے میرے بھائیوں یہ ساری جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بات کی چیزیں ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ توحید خالص اللہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا آج کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے آپ جا کے مزاروں کا اور قبروں کا حال دیکھیے کس طریقے سے غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے اگر آج وہاں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر ہوگا اگر وہاں پر میرے بھائیوں غیر اللہ کی بات ہوگی تو کیا آج مزاروں اور اس طریقے سے اور قبروں کے اندر اور اس طریقے سے آسانوں کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ لمحے فکر ہمارے لیے میرے یہ دین دین توحید ہے اس اس اس دین کے اندر کی کی اصل اور اور بنیاد پہچان توحید ہے میرے بھائیوں خالص اللہ کی بات کرنا اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا کچھ بھی شرک نہیں کرنا معمولی بھی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ سارے عمال کو تباہ برباد کر دے گا کہ آج یہ ہمارا حال نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے بجائے غیروں کو کی پوجا کرتی ہے غیروں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بجائے قبروں کا طواف کرتی ہے غیروں کا سجدہ کرتی ہے پیروں اور فقیروں قبروں پر جا کر کے روز ہوتی ہے تم نے توحید کے مانگ گوا دی توحید کی دولت تم نے ضائع برباد کی دی جو بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسل کا سب سے پہلا سبب ہے اسی سبب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے کہاں سے آئے گی بدلیے اپنے آپ کو توحید کو گلے لگائیے سنت کو غیر لگائیے شرک اور بدات و خرابات سے توبہ کیجیے تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے یہ لمحے فکری ہے میرے بھائیوں آج تو ہم روتے ہیں کہ وہاں غیر وہاں غیر کے بات کی جائے گی لیکن آج ہمارا حال کیا ہے آج جا کے دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر کس طریقے سے شرک کا بازار گرم ہے کس طریقے سے بدات کا بازار گرم ہے کس طریقے سے لوگ عقیدت کے نام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر وہ کرے تو اس میں تمہیں تکلیف ہے اور تم اسلام کے نام لے کر کے عقیدت کے نام پر لے کر کے یہ سارا شرک کرو تمہیں اللہ برابر تمہارے کان پر تک نہیں رکھتی ہے فکر یا میرے بھائیوں ہمیں اپنے اپنے گرواروں میں جھان کر کے دیکھنا چاہیے لیکن آخری بات کہہ کر کے میں اپنی باتیں بات ختم کر دوں کہ میرے بھائیوں مسلم قوم کبھی مایوس نہیں ہوتی مسلم قوم زندہ قوم ہے بڑی بڑی پریشانیاں مصیبتیں مسلمانوں پر آئی مسلمان ان کو جھیلا ہے ان کو برداشت کیا ہے مایوسی کا شکار نہ ہوں آدھا اسلام یہی چاہتے ہیں غیر مسلم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائیں مایوسی کا شکار ہو جائیں گے آپ کا شکار کرنا آسان ہو جائے گا آپ کی مسجدوں پر قبضہ کرنا آپ کو بے دخل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا اس لیے میرے بھائیوں مایوسی کبر ہے جو کافر ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مایوس مت ہوں اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی اللہ رب العامین نے صاف فرما دیا ہے ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہیم اللہ ہی وہ لوگ کرے اللہ فرون کہ لوگ اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین دین کو غالب کرے گا سورت پر تھکنے والا خود اس کے اوپر تھوک آتا ہے سورت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کا دین ہے رہے گا غالب رہے گا اللہ رب العامین نے اسے غلبہ ہی کے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور آج بھی دین اسلام غالب ہے اپنے دلیل اور حجت کی بنا پر اگرچہ مسلمان مغلوب ہیں اپنی بدامالیوں کی بنا پر لیکن اسلام اپنی قوت اور دلیل اور حجت برہان کی بنا پر آج پوری دنیا کے اندر غالب ہے غالب دلیل کی روشنی میں دنیا کا کوئی مذہب دین کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا آج بھی اسلام غالب ہے اور غائب رہے گا اگر مغلوب ہیں اور اگر پستی کا شکار ہیں تو مسلمان شکار ہیں کیونکہ انہوں نے دین توحید کو چھوڑ دیا اس لیے میرے بھائیوں مایوسی کا شکار نہ ہو ہمارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہے جہاں جہاں رات اور دن ہے وہاں دین کا معاملہ پہنچے گا لا اللہ اللہ اربامن دنیا کے اندر کوئی گھر نہیں چھوڑے گا چاہے وہ پکا گھر ہو چاہے وہ کچا گھر ہو اللہ اللہ دین اللہ تعالیٰ اس دین کو اس گھر کے اندر داخل کرے گا دین دنیا کے کونے کونے پہنچے گا دین دے کے گھر کے اندر پہنچے گا کہ ہمارے نبی کا کی پیشین وہی ہے آپ صادق مصروف ہیں ہمارا اس پر ایسے ایمان ہے جیسے اللہ کی ذات پر سورج چاند ستارے پر رات دن پر ایمان ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی بات سچی ہے اور یہ ہو کر کے رہے گی کہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک گھر کے اندر اسلام کی دعوت پہنچے گی اسلام پہنچے گا چاہے کوئی اسے مانے نہ مانے ہر طرح سے اگر عزت دار آدمی ہے تو اسے قبول کر لے گا اگر دلیل ہے اسے رسوا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے دین کو ہر گھر کے اندر پہنچائے گا یہ ہمانوی کی حدیث ہے میرے بھائی ہو ہمانوی کا فرمان ہے اور میرے بھائیوں اے مومنو تم خوش ہو جاؤ اے مومنو تمہیں مایوسی کرنے کا کی ضرورت نہیں ہے تمہارا دین تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے تم دنیا میں اگر ہو تبھی دنیا باقی ہے جس دن مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا لہذا مایوسی کس بات کی تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے ابھی ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے پوری دنیا کا حالق ہے اس سے پڑھ کر کے کوئی ذات اللہ اکبر اللہ سے پڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے تمہارا اسرف پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے جو اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی ہے سب سے اونچی ذات ہے اللہ کے بعد تمہیں کس چیز سے ڈرنا ہے تمہیں کس چیز کا خوف آخر ہے تمہیں مایوسی کس بات کی ہے مایوسی کو کو گلے نکال سے پھینکیے اور اس طریقے سے اللہ پر یقین کیجیے توقل کیجیے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیجیے اللہ ابراہمین دین کو خالد کرے گا ایک دنیا کے کونے کونے کے اندر ایک ایک گھر کے اندر اللہ دین اسلام کو پہنچا کر کے رہے گا یہ اللہ ابرامین کے نبی کا فرمان ہے ہمارے نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے کہ وہی اللہ رب العالمین کی طرف ہے نبی نے ایک حدیث کی طرف فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پورے زمین کو سمیٹ دیا تھا میں نے مشرق کو مغرب دیکھا اور جہاں جہاں سورج نکلتا ہے ہمارے دین اللہ کا جا کر کے رہے گا اللہ کا دین وہاں پہنچے گا اللہ رب العالمین نے پہنچایا بھی آج دل تو پستی میرے بھائیوں ہماری بدام کا اور ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے اس سے توبہ کیجیے اور ان گناہوں سے توبہ کیجیے اللہ سے لو لگائیے اللہ کے قریب آئیے اور پریشانی کیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور اس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرے اور اس طریقے سے اللہ کے دین کو گلے لگائے میرے بھائیوں تبھی اللہ ابامین جا کر کے آپ کی سستی کو ختم کرے گا جب تک آپ نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ ہمیں بدلنے اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا ہماری مثال اس طریقے سے نہ ہو کہ کوئی مزدور اگر مزدوری نہیں کرتا ہے اور مزدوری کے لیے اگر وہ مانگتا ہے اسے مزدوری نہیں دی جاتی اللہ کے دین پر عمل کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تب اللہ ابامین تمہیں دنیا کے اندر تمکن عطا کرے گا لہذا اللہ کے دین کے قریب آؤ میرے بھائیوں ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام ٹو دے سے دنیا کے اندر عزت دی ہے اور غلبہ دیا ہے اگر دین اسلام کو چھوڑ دیں گے ہم دنیا کے اندر رسوا ہو جائیں گے دنیا کے اندر ذریعہ خار بن کر کے رہ جائیں گے آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اس لیے دنیا کے اندر ذریعہ خار ہیں توبہ کیجیے ہم سب توبہ کریں اللہ کے مسجد کے اندر آئیں اور اس طریقے سے بدمالیوں کو چھوڑیں اخلاق کو اپنائیں سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اس طریقے سے اللہ کی ذات پر مکمل ایمان و یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی مدد کرے گا اور ہماری رات کی مدد کرے گا اور دنیا کے اندر ہر زمین دین اسلام قدم کرے گا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہر ڈامین ہمارے حالات کی خلاف فرمائے اللہ ہر ڈامین ہمیں دنیا کے اندر تنقید فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلت و رسوائی کو ختم کر دے اللہ ابراہین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حالت کو پیدا کرے اللہ ہمیں دنیا کے اندر دین پر قائم رکھے اللہ ابراہین پہ نبی کی سنتوں پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اور اللہ برامین ہمیں جب ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ہمیں قبر اور عذاب کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جب الفردوس کے اندر اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے امین بارک اللہ علیہ عظیم وإياكم بالآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك مرعوك الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحابه ومن اهتدى واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وعلى وعلى وعلى ال ال ال ال محمد محمد محمد كما كما صليت على على على ابراهيم ابراهيم ابراهيم انك حميد مجيد وبارك باركت ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله الله الله الله رحمكم ان بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا يذكركم يستجب لكم والله ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون